صدق اللہ عزیز بچوں بہت دیر سے آپ صبح سے جمع ہو اور بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے وقت میں ابھی پریشان ہوں گے کہ کب چھٹی ہو پھر جمعرات بھی ہیں ہم بھی گزرے ہیں دیارے یار سے کبھی ہم بھی جب طالب علم تھے طالب علم تو اب بھی ہیں لیکن اس وقت جب مدرسے میں ہم پڑھتے تھے اور جمعرات کو کوئی ملصب آ جاتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ انہیں آج ہم اچھا تو طلبا کا مزاج ہم بھی جانتے ہیں کیونکہ ہم بھی طالب علم ہی ہیں بہرحال صبح سے آپ مقید ہیں یہاں جلسے کے اندر اور آپ اپنے رفقا کی باتوں سے محظوظ ہو رہے تھے عربی میں اردو میں اب تعالیٰ علوم سے آپ کو مالا مال فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کو علوم مقدسہ کے لیے کھول دیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قلب مبارک کو دھویا گیا معراج کے موقع پر تو اللہ عثمانی رحمت اللہ علیہ فت الملحین میں ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فت الملین میں فرماتے ہیں کہ قلب مقدس کو مائع مقدس سے دھویا یعنی مائع زمزم سے دھویا تھا تو اللہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں کہ قلب مقدس کو مائع مقدس سے ید مقدس نے دھویا جبریل امین کو قدس بھی کہا گیا مقدس بھی کہا گیا تو فرمایا کہ قلب مقدس کو مائع مقدس سے ید مقدس نے دھویا تاکہ علوم مقدسہ اتارے جائیں بہت پیاری بات لکھی تو یہ علوم مقدسہ ہیں جو آپ یہاں صبح سے شام تک اپنے اساتذہ کرام سے پڑھ رہے ہیں استفادہ کر رہے ہیں استفادہ کر رہے ہیں یاد رکھنا مجھے ایک لطیفہ یاد آیا ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے تھے کہا میں نے استفادہ دے دیا میں سمجھا ہی نہیں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہتے استفادہ دے دیا میں نے کہا کیا استفادہ دیا تو کہنے لگے میں وہاں سے الگ ہو گیا میں نے کہا اچھا آپ نے استعفی دیا تو وہ استعفی کو استفادہ کہہ رہے تھے میں نے کہا استفادہ تو لیا جاتا ہے نہ کہ دیا جاتا ہے تو بہرحال ہمیں اپنی زبان کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے یہ جو ہماری اردو انجمن ہوتی ہے اس کے اندر اصلاح کلام ہی سے متعلقہ باتیں ہوتی ہے کہ ہم اپنی زبان کو اس کے اندر صحیح بنائیں کہ ہمیں اردو میں بولنے کا سلیقہ آئے اور عربی انجمن کے اندر ہمیں عربی خطابت کا ذوق عربی بولنے کا لب و لہجہ طریقہ ہمیں سکھایا جاتا ہے تاکہ ہمیں عربی طرز پر گفتگو کرنا ہمیں آ جائیں ایک تو ویسے ہی ہم عربی بول دیں دو چار لفظ ایک ہے کہ عربوں کے لہجے میں ہم عربی بولیں دونوں میں بہت بڑا فرق ہے تو وہاں ہمیں لہجہ سکھایا جاتا ہے زبان سکھائی جاتی ہے اس کی روانی سکھائی جاتی ہے اس کا نشیب و فراز سکھایا جاتا ہے اس کا اتار چڑھاؤ سکھایا جاتا ہے چاہے وہ اردو زبان ہو چاہے وہ عربی زبان ہو بہرحال ہر ایک کا اپنا زبان کا مزاج ہوتا ہے اور وہ مزاج وہ زبان طلب کرتی ہے اور اس مزاج کے بغیر جب ہم بولتے ہیں تو پھر اس میں لطف نہیں آتا اس میں مزہ نہیں آتا جیسے قرآن کریم کا ایک لہجہ ہے اس لہجے میں جب قرآن پڑھتے ہیں آخر کیوں حرم شریف میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور ہمارے وہاں ہم نماز پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نہیں آتے بلکہ جی چھوڑ کر بھاگنے کو جی چاہتا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ لہجہ نہیں یہاں بھی اگر ہم اس لہجے سے قرآن کریم کو پڑھیں گے یہاں بھی مزہ آئے گا میں نے کل ہی بخاری شریف میں اپنے بچوں کو جہاں کچھ باتیں آئی میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ ایک عجیب و غریب بات ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تو یہ تھا کہ اپنے باپ میں عظیمت اختیار فرماتے تھے اور امت کے باپ میں رخصت اپنے باپ میں عظیمت تحجد میں آپ نے آدھی آدھی رات بیداری فرمائی امت کو یہ کہا کہ مختصر بھی آپ پل لیں نماز کے بعد میں حضرت بہت طویل قرار اور حضرت معاذ نے ذرا سی طویل کر دی فرمایا فتان تم تو کو فتنے میں ڈال رہے ہو اپنے بعد میں سوم وصال کو باقی رکھا اور صحابہ نے جب رکھے سوم وصال کو تو حضرت نے تمبی فرمائی نکیر فرمائی بلکہ سزا بھی دی لیکن سزا کیسی تھی ماننے کی سزا نہیں حضرت نے سزا کیسی دی جب صحابہ کے نام سو میں وشار رکھنے لگے تو حضرت نے ایک دن دو دن تین دن چار دن ہفتہ گزر گیا حضرت نے نہ شہری نہ افطاری فرمایا رکھو چلو میرے ساتھ کتنا رکھو گے اب کب تک رکھتے صحابہ بے ہوش ہونے لگے فرمایا اگر چاند طلوع نہ ہوتا اگلے مہینے کا تو میں اور رکھتا تمہیں اور سزا دیتا فرمایا میں تمہیں منع کر رہا ہوں کہ جو کام میرے ساتھ مخصوص ہیں اسے تم تم نہ کیا کرو جو کہ ایمو نے رب و اسکیم مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے تو اپنے باب میں عظیمت اور امت کے بعد میں رخصت آج ہم علماء کا حال یہ ہو گیا ہے اپنے باب میں رخصت امت کے بعد میں عظیمت مجاز بدل گیا ہم اپنے باب میں رخصت ہم اپنی ذاتی نماز چار رکعت پڑھتے ہیں چار منت میں پوری ہو جاتی ہے اور امت کو کہتے ہیں دس منت خرید جو ہیں ہم اپنے باب میں رخصت امت کے بعد میں عظیمت حالانکہ اپنے باب میں عظیمت اختیار کریں جتنی چاہے طویل پڑھیں امت کے باب میں رخصت ان کی رعایت رکھی جائے فعین نفی کو مضعیف ولمری غزل ہا تمہارے پیچھے ضعیف ہے بیمار ہے ضرورت مند ہے ان کی رعایت کر کے نماز پڑھاؤ بہرحال بیان کے بعد میں بھی یہی ہونا چاہیے بعض لوگوں کو مائک مل جاتا ہے نا تو چھوڑتے ہی نہیں ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ اوپو جیسے سارا نزول ابھی ہو رہا ہے اور وہ سارا نزول ابھی ختم بھی ہو جائے گا اور بعضوں کا تو عجیب مزاج ہوتا ہے خیر تم اکتا گئے ہو اس لیے دو تین باتیں ہنسانے کی کہہ دو تمہاری اکتاحت دور ہو جائے بعض لوگ عجیب مزاج کے ہوتے ہیں کہتے ہیں ابھی ابھی الحام ہوا حالانکہ وہ کہیں دیکھ کر آیا وہ کہیں بات دیکھ کر آیا کہتے ہیں ابھی ابھی الحام ہوا تو میں کہتا ہوں الحام نے احتلام ہوا مسئلہ الحام کا نہیں ہے یار تو بہرحال بعض لوگ اسی لیے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بعض لوگوں کو منتحل الحدیث فرمایا مقدمہ مسلم میں آپ نے پڑھا ہوگا عجیب لفظ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال فرمایا منتحل الحدیث انتحال کا معنی وہیں پر ذرا دیکھ لینا گیلری میں دیکھنا گیلری گیلری جانتے ہیں نا گیلری سائٹ پر جو ہے نا اس کو گیلری کہتے ہیں تو گیلری میں دیکھنا وہاں لکھا ہوا شہر کسیرا کسی کے شہر کو چرا کر نسبت بخود کر دینا کسی کے شہر کو چرا کر اپنی طرف منسوخ کرنا جیسے بہت سارے لوگ لوگوں کے اشعار چرا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی ابھی ایک شہر بنایا میں نے ارے کمبک کسی کا شہر ہے اس کی طرف نسبت کر دے ہمارے حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے حضرت شیخ یونس سب اکثر فرمایا کرتے ہیں حضرت فرماتے ہیں جس کا علم ہو اسی کی طرف منسوخ کرو علم میں برکت ہوگی جس کا علم جس کی بات ہو اس کی طرف منسوخ کرو اس کی طرف منسوخ کرنے سے علم میں برکت ہوتی ہے اور یہ جھوٹ ہے یہ بہت سارے شعرا جو یہ نعت نظم پڑھتے ہیں نا اس میں یہ بیچارے کسی غریب نے وہ نعت بنائی ہے اور یہ جب نعت پڑھتا ہے تو اس کے نام کو ہٹا کر اپنا نام رکھ دیتا ہے نہیں یہ نہیں جس کا نام ہے اسی کا نام قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرکز ہو بہت سارے اشعار ہے قاری صاحب کے اور قاری صاحب نے اپنا تخلص رکھا تھا ثاقب صاحب کا تخلو ثاقب تھا اور حضرت نے اپنے کئی اشعار میں وہ آخری شعر میں ثاقب لکھا ہے اب ہم اپنا نام جوڑ دیتے ارے بابا تو نے نہیں بنائی ہے وہ جس نے بنائی ہے اسی کی طرح منسوخ کرنا یہ بھی امتحال ہے امتحال کا معنی کسی کی بات کو چرا کر اپنی طرف منسوخ کرنا یہ غلط طریق ہے جس کا علم ہو اسی کی طرف منسوخ کیا جائے جس کی بات ہو اسی کی طرف منسوخ کی جائے اس سے علموں میں برکت ہوا کرتی ہے تو بہرحال آپ مقدس علم کو یہی میں قریب میں ایک گاؤں میں آیا تھا میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں یہی قریب میں میں نام نہیں لیتا کہاں آیا تھا وہاں مغرب کے بعد کھانا کھا رہا تھا بیان کے لیے آیا تھا تو ایک حافظ صاحب آئے مجھے مجھے کہنے لگے کھاتے کھاتے حضرت بے اتفاق کھانا تو میں نے کہا کہ میں بے اتفاق ہی کھاتا ہوں اتفاق سے تو کھاتا نہیں ہوں یہ بالکل میرے ساتھ مسئلہ ہو بے اتفاق کھانا اب پھر میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اصل میں وہ کہنا چاہتے تھے بے تکلف کھانا لیکن وہ بے تکلف کو بے اتفاق اجلت میں بول دیا ایک مرتبہ میں سورت گیا تو ایک ملی صاحب ایک مسجد کے امام تھے وہاں شاہ کے بعد میری بات کی تو وہ ملی صاحب نے کھاتے کھاتے وہ میرے متعارف تھے تو انہوں نے کھاتے کھاتے مجھے کہا مل صاحب یہ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب وغیرہ یہ ہمارے سارے اقابر چلے گئے میں نے کہا جی اب بزرگان دین چلے گئے ہم جیسے بھوسی رہ گئی حدیث میں یہی آتا ہے کہ صالحین کا اٹھ جانا قیامت کی نشانی ہے حفالت ان کا حفالت شاعر جو کہ بھوسی کی طرح لوگ رہ جائیں گے میں نے کہا ہم بھوسی کی طرح رہ گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اسفل السافلین میں سے ملتا کب ہوں گے ہم نے سمجھائیں گے وہ کیا کہنا چاہتے اسفل السافلین میں سے کب ہوں گے میں نے کہا اسفل الصافلین تو جہنم کا آخری طبقہ ہے جہاں منافقین کو رکھا جائے گا ان المنافقین فدر اسفل من النار تو اسفل الصافلین ہے کیا وہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا مطلب میں آپ کم کہنے کا مطلب نہیں سمجھا کیا کہنا چاہتے تو کہا حضرت محمد اللہ صاحب ہمارے تھے حضرت شیخ اجمیری صاحب تھے بہرحال ہمارے کچھ اساتذہ جامعہ اشرفیہ کا نام لیا میں سمجھ گیا یہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اسلاف میں سے کب ہوں گے تو وہ لفظ اسلاف کو اسفل السافلین بولنے لگے اس لیے یہ جو ہماری انجمنیں ہیں نا نادی العربی ہے اور یہ اسلام الکلام ہے یہ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ یہاں ہم خود اپنے کلام کی اصلاح کریں اور اپنے کلام کی اصلاح کر کے امت کے سامنے جائیں ورنہ آج معاف فرمائیں چونکہ یہ ہمارا مجمع ہے اپنی ران کو کھولنے میں کوئی حرض نہیں ہمارے فضلا کو فضائل اعمال صحیح پڑھتے نہیں آتا میں صحیح کہہ رہا ہوں میں ایک جگہ تعلیم میں بیٹھا ہوا تھا کیا کریں ہمیں اپنی ہی ران کھول کر اپنے سامنے رکھنا پڑتا ہے میں ایک جگہ تعلیم میں اثر کے بعد بیٹھا مسلمت القذاب کو انہوں نے پڑھا وہ امام تھے فارغ تھے ایک مدرسے کے مسلمان ابن قذاب آٹھ سال ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور ہمیں صحیح اردو پڑھتے نہیں آتا ہمیں صحیح عربی کی عبارت پڑھتے نہیں آتا ہمیں رفع اور نصب اور کثرہ کہاں پڑھا جائے اس کا پتہ نہیں میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ ہاں جب وہ رفا کو رفا کی جگہ پر وہ نصب پڑھ دیتے ہیں یا نصب کی جگہ کبھی کچرا پڑھتے ہیں میں نے کہا صحیح بات ہے چودہ سو سال ہو گئے ساری دنیا نے ترقی کی اب نحو کو بھی ترقی کرنا چاہیے اس لیے اب رفا کی جگہ نصب ہی آنا چاہیے اب اس کی ضرورت ہے کہ کچھ ترمیم ہو سارے لوگ ترقی کر رہے ہیں ہم کیوں ترقی نہیں کریں گے تو صحیح عربی بولنا سیکھو صحیح اردو بولنا سیکھو عربی کا لہجہ سیکھو اردو کا لہجہ سیکھو مذکر کو مہنس نہ بولو مہنس کو مذکر نہ بولو وہ مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے یا واقعہ ہوگا واللہ عالم حضرت نے اپنے ملفوظات نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ لکھنؤ میں ایک صاحب نے دعوت کی بڑی شاندار دعوت تھی اب اس دعوت میں ککری رکھی تھی ککری اور کھیرا میں فرق ہے کھیرا جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تھوڑے موٹے ہوتے ہیں ہماری طرح اور ککری جو ہوتی ہے وہ پتلی پتلی ہوتی ہے تو وہ ککری کی دعوت تھی اب جو مہمان تھے جو میزبان تھے صاحب مکان تھے ان کو کچھ عربی بولنے کا ذوق تھا اس لیے کہ وہ عرب میں کچھ رہ کر آئے تھے تو ان کو عربی بولنے کا ذوق تھا تو انہوں نے کہا مئی ارغب تشریف لائیے یعنی جس کو چاہت ہو وہ تشریف لائے مئی ارغب تشریف لائیے جس کو چاہت ہو وہ تشریف لائے تو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مجھ جیسے انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہاں لکھنؤ کی زبان میں مئی ارغب ککری کو کہتے ہیں تو انہوں نے کہا آپ کے وہاں تو بڑی چھوٹی چھوٹی مئی ارغب ہوتی ہے ہمارے وہاں تو بڑی بڑی ہوتی ہے بازوں کو بولنے کا حیضہ ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے نہیں کہاں بولا جائے تو مسائل کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے مذکر کو مانس نہ بولے مانس کو مذکر نہ بولے ورنہ بڑی بڑی ہستیاں بیٹھا ہے اور حسین احمد مدنی بیٹھی ہے ایسے مسائل ہو جائیں گے جیسے کسی صاحب نے ہاں حضرت مدنی نور اللہ مرکز وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سری میں یہ باتیں چاہیے مولانا ابوالکلام آزاد دیکھے ایک بات یاد آئی واقعتاً حقیقت ہے باب الکلام آزاد اور گاندھی وغیرہ سب ایک اسٹیج پر جمع تھے ہمارے ابرار صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ گاندھی کو جی کہنے کو جی نہیں چاہتا لوگ بولتے ہیں نا گاندھی جی تو ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گاندھی کو جی کہنے کو جی نہیں چاہتا اس کو جی کیسے کہے وہ تو ہمارے اکابر نے اسے آگے بڑھایا تھا اس کے سر پر ٹوپی تو شیخ الین نے رکھی تھی اور وہ اس لیے رکھی تھی کہ غداری کے خطرات تھے وہ خطرات جو ہمارے اکابر نے دیکھے تھے اللہ ہمارے اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے آج کے اخبار دیکھ لیجئے ان کے اخبار بول رہے ہیں کہ گاندھی یہ یہ انگریزوں کا پالا ہوا تھا اور گود سے یہ وفادار تھا ان علماء سے پوچھیے جو اخبار دیکھنے والے جو ہمارے اکابر نے دیکھا تھا وہ آج آج یہ لوگ خود بول رہے ہیں تو بہرحال گاندھی کو جی کہنے کو جی نہیں چاہتا تو وہاں گاندھی نے کچھ اپنی باتیں کہی اور اس کے بعد گاندھی نے یوں کہا کہ میں نے اپنی فرض بجا لی اب مولانا ابوالکلام جو ہیں آئیں گے اور اپنی فرض بجائیں گے تو حضرت ماں ابوالکلام آزاد تو واقع ابوالکلام ہی تھے محی الدین آپ کا اس میں گرامی ہے لیکن کلام کے تو بہرحال باغ ہی تھے حضرت تشریف لائے اور حضرت نے فرمایا کہ گاندھی نے اپنی فرض بجائی اور میں اپنا فرض بجاؤں گا ایک تو الفاظ استعمال کرنے میں بھی ذرا تو سمجھ کر بولا کریں کہ فرض کہاں ہوتی ہے اور فرض کہاں ہوتا ہے کہیں معنت کو مذکر اور مذکر کو معنت اوپر نیچے نہ ہو جائیں اس کا خیال رکھا جائے بہرحال یہ یہ جو انجمنیں ہیں نا یہ انجمن اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ ہمارے کلام کی اس کے اندر اصلاح ہو اور ہم اس کے اندر سلیقے سے بولنا سیکھیں بہرحال میرے عزیز بچوں حق تعالی شان ہو کا شکر مانے احسان مانے اس کا فضل و کرم مانے کہ اس ذات سے ہم کو ایسی ذات ایسی ایسی جماعت سے وابستہ کیا ہے ایسی جماعت سے وابستہ کیا جس جماعت کو نام دیا گیا علماء دیوبند علماء دیوبند یہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے ہاں آپ ان کے حالات ان کے علوم ان کے کردار ان کے تصوف ان کی زندگی ان کی سوانح ان کی حیات جب پڑھو گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت تھی یہ صحابہ کی ایک جماعت تھی جو دور صحابیت میں آنی چاہیے تھی لیکن اخیری امت کی اصلاح کے لیے تعالیٰ نے ان کو پیچھے بھیجا یہ اکابر دیوبند وہ شخصیات ہیں ایک ایک کے حالات اٹھا کر پل لو چاہے حضرت نانوتوی کے پرو یا حضرت گنگوہی کے پرو یا حکیم علمت حضرت اقدستانوی کے پرو یا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے پرو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کے پرو یہ تمام ہمارے اقابر جو ایک دور گزرا ہے یہ ہمارے سارے کے سارے اقابر اللہ کے مقدس ترین بندے اور اطکیا و اصیا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں سے تھے اللہ کا شکر فضل کرم ہے کہ اس مالک نے ہمیں اس جماعت سے وابستہ کیا بہت سی مرتبہ طلبہ ایک سوال کرتے رہتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ صاحب تقریر کیسے سیکھیں اب اس عنوان سے تو بہت ساری کتابیں بھی آ گئی ہیں تقریر کیسے کریں تقریر کیسے سیکھیں لیکن وہ تقریر رتی الزی کی تقریر ہے وہ تو رت لیتے ہیں ہم اور رت کر کے زبانی یاد کر کے ہم تقریر کر دیا کرتے ایک تو وہ رتنا وہ ٹھیک ہے اپنی پریکٹس کے لیے اپنے آپ کو بنانے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے ایک طالب علم اسی طرح چلتا ہے ہم بھی اسی طرح عربی اول میں ہم کو تقریر کرتے نہیں آتا تھا تو دو تین منٹ میں تقریر پوری ہو جاتی تھی تو پھر صدر صوبہ جو ہوتے تھے وہ ہم کو یوں کہتے تھے پھر سے کرو چونکہ پانچ منٹ پوری نہیں ہوئی تو اسی تقریر کا یاد آ پھر اچھا دو منٹ میں اور پوری ہو گئی ایک منٹ اور باقی رہی تو کہا پھر سے کرو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اس مضمون پر بات کر رہا ہوں اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو صدر صوبہ اس کی اصلاح فرمائے لیکن صدر صوبہ ہی کو پتا نہیں ہے اس غلطی کا تو وہ کیا ہماری اصلاح کرے گا تو بہرحال ابتدائی طالب علم میں اسی طرح ہوتا ہے تقریر رتی جاتی ہے سیکھی جاتی ہے اور اسے پڑھا جاتا ہے بار بار یاد کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر بولنے کا سلیقہ آ جائے بولنے کا طریقہ آ جائے ایک ایک ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی معافی ضمیر کو کسی کے سامنے کیسے پیش کر سکیں لیکن جب آپ فارغ ہوں گے تو فراغت کے بعد جب باہر نکلیں گے اور ایک ایک جو ہے ہمارا جو نصاب ہے اس نصاب کو پورا کرنے کے بعد جب ہم باہر چلیں گے اور باہر کی دنیا میں ہم پہنچیں گے تو وہ رتی ہوئی تقریر تو ہمیں کام نہیں دے گی وہ تو مدرسے کے حد تک جلسوں کے حد تک بالکل ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان تقریروں کو کرتے تھے لیکن جب اس میدان میں پہنچیں گے اب امت کے حالات کو سامنے رکھ کر ہمیں بات کرنا ہوگا کبھی زکوٰۃ پہ آپ کو بات کرنی ہوگی کبھی نماز پہ آپ کو بات کرنی ہوگی کبھی شراب پہ آپ کو بات کرنی ہوگی اور کبھی حج پہ آپ کو بات کرنی ہوگی نہ معلوم مختلف مضامین آپ کے سامنے آئیں گے اور اس وقت امت کی گراوت ایسی ہے کہ معاملات پر آپ کو بات کرنی ہوگی معاشرت پر آپ کو بات کرنی ہوگی اخلاق پہ آپ کو بات کرنی ہوگی یہ اور کبھی اس وقت جو گھر واپسی کے مسئلے چلے اور اور لوگ جو ہیں مسلمانوں کو بے دین بنانے پر آئیں ایسے موقع پر آپ کو توحید پر گفتگو کرنا ہوگا اور ایسے موقع پر اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بتانا ہوگا ایسے موقع پر اب آپ تقریر کیسے کریں گے ان مواقع پر آپ تقریر کیسے کریں گے وہ رتی ہوئی تقریر تو یعنی آئے گی اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے محنت کی خوب محنت کریں جو پڑھ رہے ہیں اس میں محنت کریں ابتدائی علوم جو علوم عالیہ ہے آلات ہے ناو ہے صرف ہے فساد ہے بلاغت ہے منطق ہے فلسفہ ہے یہ سارے کے سارے آلات ہیں اگلے علوم کے لیے اور ہدایہ کے بعد جو علوم شروع ہوتے ہیں وہ فقہ ہے قرآن ہے حدیث ہے یہ علوم عالیہ ہے عین سے بہت بلند علوم ہے ان علوم کے لیے علوم عالیہ کو پڑھنا ہے آلات کو پڑھنا ہے تاکہ صحیح لہو آئے صرف آئے منطق آئے اور قرآن کریم میں جگہ جگہ منطق بھی موجود ہے ہماری زبانوں میں روز مرہ منطق کی باتیں کرتے ہیں لیکن چونکہ دماغ میں ایک کیڑا پھنس گیا ہے اور وہ کیڑا یہ کہہ رہا ہے کہ منطق سمجھ میں نہیں آتی بس یہ کیڑا پھنس گیا ہے ورنہ منطق تو روز مرہ کی زبان ہے قرآن کریم جگہ جگہ پر منصق کے اندر باتیں کرتا ہے لیکن ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی اس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منصق کی کوئی ضرورت بھی نہیں حالانکہ قرآن کریم حضرت حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ساری منطق سے بھری پڑی ہے اب حیات آپ پڑھو اس کے علاوہ جتنی کتابیں حضرت کی منطق سے بھری پڑی ہے خوب منطقی مسائل اور منطقی طرز پر حضرت نے اپنے علوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو بہرحال یہ سب علوم عالیہ ہے اس کو آپ محنت سے پڑھیں اور محنت سے پڑھنے کے بعد آپ جب آگے آئیں گے تو علوم عالیہ ہے قرآن ہے حدیث ہے فقہ ہے آپ اس میں خوب محنت کریں رات دن اپنے آپ کو کھپائیں لگائیں اس کی گہرائی میں پہنچے قرآن کیا کہہ رہا ہے فی زمانے نہ قرآن ہماری ہماری رہنمائی کیسے کر رہا ہے یہ امام ہے ہادی ہے یہ رہبر ہے یہ راستہ بتانے والا تو کیسے رہبری ہماری کرے گا کیسے ہمیں راستہ بتا رہا ہے موجودہ دور میں موجودہ حالات میں یہ قرآن ہمیں کیسے راستہ بتائے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب قرآن قیامت تک کا تو آپ کی باتیں بھی تو وہی ہے غیر مطلوع ہے یہ بھی قیامت تک کی ہے یہ بھی رہبر ہیں امام ہیں پیشوا ہیں وہ ہمیں کیسے رہنمائی کر رہی اس کے لیے ضرورت پڑے گی آپ کو محنت کی جب آپ کے پاس وہ علوم ہوں گے تو پھر آپ تقریر کرنے کھڑے ہوں گے تو آپ کا ذہن قرآن کی آیت کی طرف جائے گا پھر وہ قرآن آیات کو آپ پر ہوگی اللہ کے نبی کے فرمودات کی طرف جائے گا آپ ان فرمودات کو پڑھتے چلے جائیں گے جو توحید کے بعد میں فرمایا مما تو علم اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ یہ روایات کو آپ پڑھتے چلے جائیں گے قرآن آیات کو آپ پڑھتے چلے جائیں گے اور اس میں جو حقائق جو دقائق اللہ اور اس کے نبی نے ودیت فرمائے ہیں آپ اس کو کھولتے چلے جائیں گے اور امت امت جو ہے ان مسائل کو سمجھ کر کے توحید کی گرویدہ ہو جائے گی یہ ہیں اصل تقریر کا ذوق یعنی آپ اپنے آپ کو بہت گہرائی میں لے جائیں ہمارے اکابر نے جو باتیں کہی ہیں اس کو آپ محفوظ کریں تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جس جماعت سے وابستہ کیا ہے میں ایک دو باتیں ہمارے تاکہ آپ کے دلوں میں اکابر دیوبند کی عظمت پیدا ہو کہ اکابر دیوبند کون تھے میں نے ابھی بخاری شریف میں اپنے بچوں سے ایک بات کہی کہ دیکھیے عجیب و غریب بات ہے ایک لاکھ سے زائد انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور ان تمام انبیاء میں انبیاء پر ہر نبی پر حالات تو آئے کوئی نبی ایسا نہیں کہ جن پر حالات نہ آئے تمام انبیاء کرام علیہ و تسلیم پر حالات آئے لیکن آخر کیا بات تھی کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام ہی کو حق تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا اور کسی کو نہیں اٹھایا نہ صالح کو اٹھایا نہ نو کو اٹھایا نہ ابراہیم کو اٹھایا حالانکہ بڑے بڑے حالات ان پر بھی آئے تھے عام طور پر ہم یہ بیان کر دیتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حالات آئے اور یہودی آپ کو مارنے کے لیے دورے تو اب تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا تو یہ حالات تو پہلے انبیاء پر بھی تھے عیسیٰ علیہ سلاط وسلام ہی کی کیا خصوصیت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاد وسلام کو آسمان پر اٹھایا عجیب و غریب حکمت ہمارے اکابر اس میں تحریر فرماتے ہیں فرمایا کہ اصل میں اس کے بعد ایک آخری نبی آنے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلم علیہم اجمعین اور ان کو معروح والجسد اللہ آسمانوں کا سفر کرانے والا ہے تو بکتور مقدمہ کے حضرت عیسیٰ کو معروح والجسد اٹھا کر کے کائنات کو یہ بتا دیا کہ عیسیٰ کو میں سفر کرا رہا ہوں اس میں تمہیں شک نہیں ہے تو میرے آخری پیغمبر پر بھی کبھی تم شک نہ کرنا یہ بطور مقدمہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کو آسمانوں پر اٹھایا تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیش خیمہ اور ایک مقدمہ ہو جائے یہی وجہ ہے کہ تولود و تناسل کا جو سلسلہ دنیا میں چل رہا تھا کہ ایک مرد ایک عورت ملے تو اس صورت میں ان دونوں کے ملنے سے لڑکا اور لڑکی کا وجود دنیا میں ہوتا ہے جو ایک سلسلہ حق تعالی شاہ نے جاری فرمایا تھا آدم علیہ السلاۃ وسلام کو چھوڑ کر خلق خلق اللہ ہو بھی آدم کو تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا حضرت آدم کا مسئلہ چھوڑ کر حضرت حوا کا مسئلہ چھوڑ کر تمام لوگوں کا دنیا میں جو اصول بنایا توالد و تناسل کا وہ یہ اصول بنایا کہ میاں بیوی کے ملنے سے دنیا میں جو ہے ایک انسان کا وجود ہوتا ہے لیکن توالد و تناسل کے اس سلسلے کو منحصر کر دیا بالکل ہی سمیٹ دیا کس میں عیسیٰ علیہ السلات و میں ابراہیم خلیل اللہ تھے ان میں سمیت دیتے اسماعیل ذبی اللہ تھے ان میں سمیت دیتے اسحاق تھے ان میں سمیت دیتے ارے وہ زکریہ چلا چلا کر کے دعا کر رہے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلاۃ والسلام اللہ مجھے اولاد عطا فرما اور جب اللہ نے پیشین گوئی سنائی تو فرمایا کہ ہاں میں تمہیں اولاد دوں گا تو اب زکریہ علیہ السلام بطور تعجب کے کہہ رہے انا لگے حاضہ نے ان فرمایا عورت بھی بانج میں بھی برا کیسے ہوگا اللہ نے فرمایا میں دوں گا تو ان کو بھی تو اس طرح پر اللہ تعالیٰ دے سکتے تھے بہرحال اور انبیاء کرام علیہ السلام پر اس مسئلے کو نہیں لایا گیا اس علیہ سلاۃ وسلام ہی پر اس مسئلے کو کیوں لایا گیا ہمارے اکابر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے ہمارے اکابر کو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں جس جماعت سے وابستہ کیا ہے ماشاءاللہ یہ وہ جماعت ہے یہ یہ وہ جماعت نہیں ہے کہ جو دین میں اتنا غلو کریں اتنا غلو کریں کہ نبی کو خدا کا مقام دے دیں اور نبی کو عالم الغیب ثابت کر دیں اور نبی کو نوری ثابت کر کے اللہ کے مقام کو نبی کو اور مخلوق کو عطا کر دیں اتنا غلو ہمارے اکابر نے نہیں کیا اور اتنی تنزلی بھی اختیار نہیں کی کہ یوں کہہ دیں کہ اللہ کے نبی کی قبر کے لیے سفر کرنا بھی ممنوع اور حرام ہو جائے نہ ایک طرف اتنے نیچے اترے نہ ایک طرف اتنے اوپر گئے نبی علیہ السلاۃ وسلام کو اعتدال کے ساتھ لے کر کے چلے یہی وجہ ہے کہ در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق ہمارے اکابر وہ ہیں کہ ایک طرف قرآن و حدیث کی تفصیل لے کر چل رہے ہیں تو دوسری طرف تصوف کا جام لے کر کے چل رہے ہیں عشق پلاتے ہوئے چل رہے ہیں قرآن اور حدیث کو لوگوں میں اتارتے ہوئے چل رہے ہیں نہ ترقی ہے نہ اتنی ترقی کہ خدا کا مقام دے دے نہ اتنی تنزلی کہ قبر کے لیے سفر کرنے کو بھی ممنوع قرار دے دے بہرحال اس وقت وہ وقت نہیں ہے ورنہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر لاتو شد الرحال اللہ علیہ صلاح مساجد پر کچھ باتیں کرتا اور موٹی بات سے میں آپ کو سمجھاتا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا یہ تو استثنا انکتا کا مسئلہ ہے لاتو شد اللہ مساجد یا مسجدوں کا بیان ہو رہا ہے قبر مبارک تو بالکل اس سے مستثنا ہے تو مستثنا منقطع میں استثنا داخل ہی نہیں ہوتا ہے جب دخول نہیں تو لا الرحال کی نفی اس میں کہاں آ گئی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے استثنا استفال میں ہوا کرتا ہے استثنا ان میں تو یہ مسئلہ ہوا نہیں کرتا معلوم نہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس مسئلے کو ہمارے حکیم علمت حضرت عبدالثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات فرمائی فرمایا شیخ الاسلام کے پاس علم بہت تھا اور اتنا علم تھا کہ ان کے علوم کو دیکھتے ہیں تو میری ٹوپی نیچے گر جاتی ہے اور فرمایا جب گھاس ہری بھری ہو اور کھیت لہ لہاتا ہو تو کسان کو اور مالک کو یہ سمجھ نہیں پڑتی کہ میں گھاس کہاں سے کاٹوں تو کبھی یہاں سے کاٹ لیتا ہے کبھی یہاں سے کاٹ لیتا ہے پر میں شیخ الاسلام کا یہی حال تھا علم کا کھیت لہ لہا رہا تھا اس کو علم کو اٹھا کر کہاں فٹ کرے اس بعض مسائل میں آپ سے سہو ہو گیا اور تفردات شیخ الاسلام ابن تیمیہ وجود میں آ گئی لیکن یہ عیب نہیں ہے یہ ہنر ہے اس لیے کہ کام کرنے والوں ہی کے تفردات ہوتے ہیں ہم جیسے بیٹھنے والوں کے کیا تفردات ہوا کرتے ہیں وہ کام کرنے والوں کے تفردات ہوتے ہیں وہ علوم والوں کے تفردات ہوتے ہیں علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی تفردات ہیں بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ توالد و تناسل کا سلسلہ سمیٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام میں ایسا داخل کیا کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کو حضرت مریم سے وجود دیا ہمارے اقابر فرماتے اس میں حکمت ہے اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں جسمانی طور پر جو اصول بنایا تھا اس اصول کو سمیٹ کر ایک شخصیت میں ڈال دیتا ہوں تو روحانی طور پر جو میرے اصول ختم نبوت کے چل رہے ہیں میں اس کو سمیت کر محمد الرسول اللہ میں سمیتنے والا ہوں اگر عیسیٰ کے جسمانی اس اصول پر تمہیں اسکال نہیں تو میرے نبی کے خاتم النبیین ہونے پر بھی اسکال نہیں ہونا چاہیے جسمانی طور پر بھی سمیتنا ہوا روحانی طور پر بھی سمیتنا ہوا یہ ہمارے اکابر کے علوم ہیں اور پھر ان کے علوم کے اندر روحانیت ہے علم ہے عمل ہیں اللہ کی یادیں ہیں حق تعالیٰ سے جوڑنا ہے یہ تمام کے تمام مسائل ہیں اس لیے حق تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اس فتنے کے دور میں اوریانیت کے دور میں جن شخصیات سے جن اقابر سے حق تعالیٰ نے ہمیں وابستہ فرمایا ہم ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں ابھی چند دنوں پہلے یاجوج ماجوج کی بحث گزری میں نے اپنے طلبہ سے کہا کہ شاہ صاحب کی بحث آپ پڑھیے تمہاری عقلیں حیران اور اور اگر شاہ صاحب کی بحث سمجھ میں نہیں آئے فیض الباری دیکھنے سے قاصر ہو تو کم سے کم حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب سے وہاں جی رحمۃ اللہ علیہ کی قصص القرآن پڑھو حضرت ماں عبد الرحمان صاحب نے وہی باتیں فرمائی ہے جو شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہے وہی باتیں مولانا عبد الرحمان صاحب نے قصص القرآن کے اندر نقل کی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوز سے متعلق کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں ان کا خروج ہوگا اور وہ نکلیں گے اور ذل بادشاہ نے ایک دیوار بنا دی ہے اور وہ لوہے کی دیوار اب یہ دیوار ہے کہاں یہ دیوار چائنا کی دیوار تو ہو نہیں سکتی اس لیے نہیں ہو سکتی ہے چائنا کی دیوار کہ چین کی دیوار کے دونوں طرف میں پہاڑ نہیں ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ذلکنڈین نے جہاں دیوار بنائی تھی وہاں دونوں طرف پہاڑ تھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت اس دیوار کا ہی بات کر رہی ہے پھر یہ پتھر کی دیوار ہے اور ذلق نے دیوار بنائی تھی وہ لوہے کی اور تانبا اور پیتل کو پگھلا کر وہاں ڈالا تھا یہ دیوار ہے کہاں دنیا میں دیوار یہ مل ہی نہیں رہی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یوں فرمایا بخاری شریف کی روایت میں فرمایا کہ یاجوج ماجوج عقد تسعین کر چکے ہیں عقد العنامل کتاب آتی ہے ہمارے اکابر بیٹھے ہوئے اپنے اساتذہ کرام آپ ان سے عبد الانامل کتاب منگوا کر کے پڑھنا انگلیوں پر کچھ گنتیاں ہوتی ہے اس میں عقد عقد فسعین کا معنی شہادت کی انگلی کو انگوٹھے کے سیرے پر یوں رکھو بالکل نیچے رکھو یہ جو سوراخ بنا اللہ کے حبیب نے اس کو عقد فسعین کہا ہے فرما اتنا سوراخ کر چکے آگے کوئی بات نبی علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائی کوئی بات آگے ذکر نہیں فرمائی شاہ صاحب فرماتے وہ دیوار کب سے ٹوٹ چکی ہے وہ دیوار کب سے ٹوٹ چکی ہے اور اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ منگولیا کے علاقے میں دیوار ہے جو دربند جگہ پر واقع ہے اور وہ دیوار ٹوٹی ہوئی پڑی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج کوئی اور قوم نہیں ہے کوئی جانور نہیں ہے وہ بھی انسانی ہے اور مکلب ہیں تبھی تو جہنم میں جائیں گے مکلب نہ ہوتے تو جہنم میں کیوں جاتے مسلم شریف میں روایت نہیں پڑی اور بخاری شریف میں کہ جب حضرت نہیں یوں فرمایا نو سو ننانوے جہنم میں اور ایک جنت میں تو صحابہ گھبرا گئے اللہ اکبر پھر تو کیا ہوگا فرمایا گھبراہو نہیں یاجوج ماجوج کی کثرت ہے تو مکلف ہے تبھی تو وہ جہنم میں جائیں گے وہ انسان ہے شاہ صاحب فرماتے ہر دور میں یہ لوگ جب ان میں کثرت ہو جاتی ہے وہ لوگ نکلتے ہیں اور تمدن علاقے میں جا کر فتنہ کرتے ہیں فساد کرتے ہیں شاہ صاحب کی تاقیق یہ ہے کہ تاتار کانی فتنہ جو ہے وہ بھی یاجوج ماجوج ہی کا ہے چنگیز کا کا فتنہ جو ہے وہ بھی یاجوج ماجوج ہی کا ہے اس لیے کہ ان کی جو صفات بیان کی گئی ہے وہ ساری صفات ان میں پائی جا رہی ہے یہ منگولیا قوم جو ہے یہ ساری یاجوج ماجوج ہے یہ چائنیز قوم جو ہے یہ ساری یاجوج ماجوج ہے فرمایا یہ تمدنی علاقے میں آتے رہتے ہیں اور وہاں فتنہ اور فساد کرتے رہتے ہیں پھر جہاں فتنہ اور فساد کیا وہاں لوگوں کے ساتھ یہ بس بھی جاتے ہیں اسی لیے یہ لوگ ہمارے ساتھ جو بسے ہوئے چائنا منگولیا وغیرہ یہ جو لوگ بسے ہوئے یہ حقیقت میں یاجوج ماجوج ہیں لیکن تمدنی علاقے میں آ کر فتنے کیے فساد کیے اور پھر ہمارے ساتھ بس گئے تو پھر روایت میں جو علامت قیامت بیان کی گئی فرمایا وہ بہت بڑے فتنے کی شکل میں وہ لوگ آئیں گے وہ اور مسئلہ ہوگا جو بہت بڑا فتنے کی طرف اشارہ کیا ہے باقی یہ ہر دور میں آتے رہتے ہیں اور فتنہ اور فساد کرتے رہتے ہیں شاہ صاحب کی اگلی تحقیق جو کام کی وہ میں بتانا چاہتا ہوں فرمایا لوگوں کو مغالتا ہو گیا ترمیدی شریف کی روایت ترمیدی شریف میں ہے کہ روزانہ یہ لوگ چاٹتے رہتے ہیں وہ چاٹنے کا نہیں ہے وہ کھودنے کا لفظ ہے لیکن لوگوں نے چاٹنے سے نقل کر دیا کھودنے کا لفظ ہے تو کھودتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں انشاءاللہ نہیں پڑھتے جب انشاءاللہ بولیں گے تو دیوار چوت جائے گی فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت قوی دوستی تھی بہت قوی دوستی تھی کاویہ اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت قوی دوستی تھی فرمایا ابو حریرہ کی کئی روایتیں کاب احبار سے بھی ہیں ساتھ فرماتے بہت ممکن ہے بہت ممکن ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو روایت نقل کی ہے یہ حقیقت میں قاب احبار کی روایت ہے بعد میں کسی راوی نے اس کو موصولا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر دیا ورنہ سری روایت بخاری شریف کی ہے کہ عقد تسعین ہو چکا ہے جب عقد تسعین ہو چکا ہے تو اس کا مطلب وہ دیوار ٹوٹنے کی طرف جا رہی ہے یہ اشارات ہے اس بات کی طرف کہ دیوار ٹوٹ چکی ہے یہ ایک میں نے مثال دی یہ مثال اس لیے دی ہے کہ آپ علم میں محنت کریں اور خوب گہرائی میں جائیں خوب بصیرت کے ساتھ پڑھیں اور بال کی کھال نکالے اس لیے کہ اس وقت امت نت نئے فتنوں کو لے کر تمہارے سامنے آ رہی ہے انٹرنیٹ ایک بہت بڑی بلا ہے جس کے اوپر بے شمار اس کالات اسلام کے خلاف اس وقت تمہارے لیے تیار ہیں اگر میں نے اور آپ نے اسلام کو بصیرت کے ساتھ گہرائی کے ساتھ نہیں پڑھا تو خدا پاک کی قسم جو اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلام میں جا رہے ہیں ہم ان کو بچا نہیں سکیں گے ہم ان پر ہونے والے اس اور ان کی طرف سے ہمیں ہونے والے اس کالات کا ہم جواب نہیں دے سکیں گے اس لیے اگر آپ کو اچھے مقرر بننا ہے ماہر مقرر بننا ہے تو آپ کے لیے ضرورت ہوگی اس لیے کہ صرف الفاظوں کے تومار سے کچھ نہیں ہوتا آپ الفاظوں کے تومار کرتے چلے جاؤ مقفع مسجہ کلام بولتے چلے جاؤ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ کے کلام میں علم نہ ہو کلام رسول کی ہاں، گہرائی نہ ہو کلام خداوندی کی گہرائی نہ ہو وہاں تک آپ لوگوں کے دلوں تک اپنی آواز کو صحیح معنی میں نہیں پہنچا سکتے اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو ایک عجیب و غریب بات ابھی میں اس کو پڑھتے ہوئے آ رہا تھا جو امام غزالی کی کتاب ہے چھوٹا سا رسالہ ہے ایوہ الولد اس کا نام ہے ایو حل اس میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علی اپنے شاگرد کو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے یا بنیا اور میرے بیٹے میں تجھے کہتا ہوں کہ تو بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا تیری تقریر میں آہو فغا ہو جائیں رونا ہو جائیں گرنا ہو جائیں بے ہوش ہو جائیں تو اپنا کمال نہ سمجھنا کمال تو یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ سے جڑ جائے آہو فغا کوئی کمال نہیں ہے یہ وجدی حالت ہے یہ ایک وقتی کیفیت ہے جو اس پر طاری ہو گئی حقیقی کمال تو یہ ہے کہ ہماری باتوں کے ذریعے سے اللہ کا بھولا ہوا بندہ اپنے رب کی طرف آ جائیں نبی علیہ السلام کا بھولا ہوا امتی اپنے حبیب کی طرف آ جائیں اور اپنے رب سے جڑ جائیں یہ اصل ہماری تقریر کا کمال ہے اگر یہ کمال ہمارے اندر پیدا ہوا ہے تو واقعتا ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو امت تک پہنچانے کے لائق بنیں گے ورنہ تو پھر الفاظ کا تمار ہوگا اور اور جو ہے مقفع مسجہ کلام ہوگا ہوگا اور اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا تعالی مجھے آپ کو صحیح معنی میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دیے ہوئے دین پر محنت اور محنت کرنے کی اور شوق اور ذوق کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اسی لیے میں نے آیت پری وزکر فعین ذکر نزدیک راتن فا اللہ کے نبی کو کہا گیا نصیحت کرتے رہیے آپ کی نصیحت مومنین کو بڑا فائدہ دیتی ہے تو مہمانان رسول نبی کے وارثین تو ہم نبی کے جب وارث ہیں تو میرے عزیزوں نبی کے وارث ہم ہم جو ہیں صرف اپنے فضائل میں تو وارث نہیں رہے نہیں نبی کے غم میں بھی وارث نبی کے درد میں بھی وارث نبی کے رونے میں بھی وارث نبی کی بیداریوں میں بھی وارث نبی کے مسائل کو اٹھانے میں بھی وارث تمام مسائل میں ہم وارث ہیں اور اگر ہماری آنکھوں سے دو قطرے امت کے لیے نہیں بہتے ہیں تو سمجھ لو کہ ہم وارث نبوت کے قائل نہیں ہم سے نبوت کے قابل ہو ہی نہیں سکتے جس جس کی آنکھوں سے دو آنسو امت کے لیے نہ بہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے سیریا میں کیا ہو رہا ہے لبنان میں کیا ہو رہا ہے یمن کے حالات کیا ہو رہے ہیں کیسے مسائل ہو رہے ہیں آج ہی صبح جو بخاری شریف میں روایت گزری میں نے بچوں سے کہا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہماری دعا یہود کے بعد میں ہماری بد دعا یہود کے بعد میں قبول ہوگی لیکن ان کی بد دعا ہمارے بعد میں قبول نہیں ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور فرما رہے ہیں آج ساری امت کے مسلمان دعا کر رہے ہیں اے اللہ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو رہائی نصیب فرما وہاں کے معصوم معصوم بچے جیل میں پڑے ہوئے ہیں وہاں کی عورتیں جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں وہاں کے برے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اخبار دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا مسلمانوں کی عورتوں سے جیلوں میں کیسے عزتیں لوٹی جا رہی ہے ان معصوموں کو کیسے قیدی بنائے جا رہے ہیں اور ہماری کوئی بد دعا ان کے حق میں قبول نہیں ہو رہی ہے کیوں نہیں ہو رہی ہے کیا میرے پیغمبر کا کلام جھوٹا ہو گیا کیا وہ نبی جھوٹ بول رہا ہے نہیں نہیں وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے ہمارے قلوب اور ایمان جھوٹے ہو گئے ہم وہ مسلمان نہیں رہے ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں رہے ہمارے اندر وہ نبی کے جذبات نہیں رہے ہمارے اندر وہ ایمانی مایا نہیں رہی اس کی بنیاد پر آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہمیں قرآن سے وابستگی کی ضرورت ہے ہمیں قرآن کریم سے اور اللہ کے حبیب سے وابستگی کی ضرورت ہے میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے بچوں اس مدرسے میں رہتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بھی بنے نبی کے بھی بنے علوم میں بھی بنے عمل میں بھی بنے اخلاق میں بھی بنے جب تمام چیزوں میں ہم اللہ اللہ کے رسول کے بنیں گے تو خدا پاک کی قسم راتوں میں اٹھنے والے ہاتھوں کی اللہ لاج رکھ لے گا امام غزالی نے یا الولد نے ایک بات لکھی اپنے اپنے طالب علم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا میرے بیٹے اگر عمل کی ضرورت نہ ہوتی اور نرا علم ہی کام دیتے تھا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں نہ کہتا راتوں میں رات میں پہلے آسمان پر آ کر کے اللہ تعالیٰ یوں نہ کہتا حل میں مستقفر حل میں مسترزق حل میں فائل حل میں سائل یہ نہ کہتا اگر کوئی عمل کی ضرورت ہی نہیں تھی معاف فرمائے بہت معاف فرمائے بہت معاف فرمائے میں میں دل کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہم علماء کی زندگیوں سے تحجد جیسا عمل نکل گیا ہماری زندگیوں سے تحجد جیسا میرے نبی نے جس کو پوری زندگی ادا فرمایا تحجد کا عمل آج ہماری زندگیوں سے وہ عمل نکل گیا ہم ہم کس بیس کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے وارث ہیں کس بیس پر ہم کہہ رہے ہیں راتوں کی تنہائی تو عجیب و غریب چیز ہے راتوں میں اٹھنا تو عجیب و غریب چیز ہے جو تعلقات اللہ سے جڑتا ہے رات کے اندر وہ دن میں نہیں جڑ پاتا حکیم الامت حضرت ابدستانوی نے فرمایا ارشاد فرماتے فرمایا راتوں میں راز و نیاز جو ہوتا ہے اللہ دنوں دن کے کاموں کو بنایا کرتا ہے تو رات تو ایک عجیب و غریب ہمارے لیے بنائے لیکن افسوس ہم ہی نے جب اللہ سے راز و نیاز کو چھوڑ دیا ہے تو پھر عوام میں یہ باتیں کہاں سے پیدا ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو صلی اللہ علیہ نبی الکریم میرا تو سبق بھی تھا یہ ہے نا ہمارے دوست بہت قریبی بھائی ہیں ہمارے مولانا شبیر صاحب کل آ گئے اور اسرائیل کی طرح مسلط ہوئے یہ اسرائیل کی طرح مسلط ہوئے بس ایک دندا نکالنا ہی مجھ پر باقی رہ گیا تھا بس اسرار پہ اسرار تجھے آنا ہے ارے میں نے کہا بابا میں ضرور آتا لیکن میری سبق کا مسئلہ ہے آخری دن چل رہے ہیں پھر ہمارے حضرت ناظم صاحب مفتی صاحب قاری صاحب ان کے ساتھ ہمارے مولانا اور بھی تشریف لائے تھے بہرحال میں نے کہا سبھی ادارے ہمارے ہیں ہمیں تو جانے میں لیکن وہ سبق آخری دنوں میں آپ جانتے میں نے حضرت مفتی احمد صاحب دعوت برکات ملا لیا مفتی ہے مفکر گجرات اور ہمارے سرزمین گجرات کا فخر جس سے جس سے علماء کو عوام کو خوب فیض مل رہا ہے حضرت مفتی صاحب دعوت برقا تم ایک مرتبہ میرے گھر تشریف لائے تو رجب کا مہینہ تھا گزشتہ سال ہی رجب کا مہینہ تھا حضرت کہیں سے آ رہے تھے تو آ گئے کہ چل تجھے ملتا ہوا نکل جاؤں تو تشریف لائے تو مجھے کہا کہ کیا چل رہا ہے میں نے کہا کہ حضرت بس آخری دن چل رہے ہیں رجب کے صبح شام صبح شام ابھی تو مسئلہ روا دوا پرا کا ہے تو کہنے لگی یہ تو سبھی مدرسوں میں الیا کے مدرسین کا حال ہوتا ہے میں نے کہا حضرت میں اس کی تعبیر یوں کرتا ہوں میں نے حضرت مفتی صاحب سے کہا میں نے کہا حضرت میں اس کی تعبیر یوں کہتا کرتا ہوں جیسے حاملہ کے آخری دن جو حاملہ کے آخری دن ہوتے ہیں نا ذہن زہ بیچاری پریشان پریشان رہتی ہے پریشان پریشان رہتی ہے کب وضع ہو جائے سکون ہو جائے کب وضع ہو جائے تو آخری جب رجب کی ایک تاریخ شروع ہوتی ہے تو اب پریشان پریشان رہتے ہیں کہ کتاب کب ختم ہو کب ختم ہو کب ختم ہو اور جب ختم ہوتی ہے تو ٹھنڈا سانس لے کر دو دن سو جاتے ہیں کہ چلو اللہ کا فضل ہوا کہ اب کتاب ختم ہو گئے میں نے کہا کہ ہماری یہ تعبیر ہے اچھا پھر حاملہ کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب خوب تکلیف ہوتی ہے تو کہتی ہے آئندہ میں کبھی قریب نہیں ہوں گی آئندہ میں کبھی قریب نہیں ہوں گی بڑی تکلیف لیکن جہاں وہی رفتار بے دھنگی جو پہلے تھی جہاں وضع حمل کا مسئلہ ہوا کہ پھر وہی مسائل شروع ہو جاتے میں نے کہا ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگلے سال بڑی ترتیب سے چلیں گے تاکہ یہ اخیر میں پریشانی نہ ہو لیکن پھر نیا سال شروع ہوتا ہے تو وہی رفتار بے دھنگی جو پہلے تھی بس اسی طرح کا طرز ہمارا چلتا رہتا ہے تو عزم مفتی صاحب نے کہا مزہ آ گیا مزہ آ گیا کہا میں تیری بات کو دوسروں کو سناؤں گا تو بہرحال یہ آخری ایام ایسے ہی ہوتے ہیں ہمارے روا دوا پرا کے یہاں بھی ہمارے حضرت مولانا صاحب ہیں اور ماں شوکت صاحب اور دیگر اساتذہ کرام جو ہیں آپ کی اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو دین دگنی راج جوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے بچوں بنو کچھ بنو کچھ بنو کچھ بنو کچھ بن کے جاؤ یہ یہ جو تمہاری مادر علمی ہے یہ گہوارہ ہے یہ ماں کی گود ہے کچھ بن کے جاؤ کچھ نہ کچھ بن کے جاؤ تجوید میں بن کر جاؤ فقہ میں بن کر جاؤ تفسیر میں بن کر جاؤ حدیث میں بن کر جاؤ عربی عربی عربی بولنے میں بن کر جاؤ اچھے مقرر بن کر جاؤ کچھ نہ کچھ بن کر جاؤ تاکہ ان اساتذہ کو ان مدرسے پر خرچ کرنے والوں کو یہ اطمینان ہو کہ میرے مدرسے میں آٹھ سال پڑھنے کے بعد کچھ نہ کچھ تو بنا ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب راندیری رحمت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پیارو کچھ نہ بنو تو اچھے معذن ہی بن جاؤ اچھی آزان دیتے سیکھ جاؤ فرمایا اچھے معذن بنو گے تو بھی تم بلال کے نائب بنو گے حضرت معشرف صاحب راندیری علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے خود حضرت کی زبان سے سنا اثر کے بعد وہاں کرسی پر بیٹھتے تھے فرماتے تھے کہ اچھے معذن ہی بن جاؤ تاکہ بلال کے نائب تو کم سے کم بنو کچھ تو بن کر جاؤ اب صرف جو ہے کھانے پینے ہی کے بن کر گئے تو کیا مسئلہ ہوا کھانا پینا تو اپنے گھروں پر بھی ملا کرتا تھا وہ تو وہاں بھی بنا کرتے تھے وہ روایت میں جب آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کے بعد میں ابو تراب تو امام بخاری نے مسئلہ مستمبر فرمایا کہ غیر زیرو سے بھی کنیت رکھ سکتے تراب تو غیر زیرو ہے نا تو ابو تراب غیر زیرو سے بھی کنیت تو میں نے طلبا سے کہا میں نے کہا تم سب کی کنیت ابو القال یہ تمہاری کنیت ہے اس لیے کہ تم صرف کھانے ہی کے باوا ہو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کھانے سے نکال کر دسترخوان نبوی پر علم کے کھانے والے بنا دے صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتی کیا مسئلہ ہے بھائی درو شریف پڑھ لیجیے اللہ صلی علی سید رحبی بنا شفیعنا وسندنا مولانا محمد مبارک وسلم یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا اولما اللهم عافرنا اللہ واصلح لنا شأننا كله اللہ کو معاف فرما اللہ قصوروں سے درگزر فرما اللہ تیرے نبی کے سچے وارث بنا اے اللہ ہم نے تیرے نبی کے دسترخوان پر بیٹھ کر تیرے نبی کو ذلیل کر دیا اے اللہ ہمارے کرتوتوں سے ہمارا ہمارا نبی ہم سے ذلیل ہو گیا اے اللہ دنیا والوں نے نبی کو نہیں دیکھا ہے انہوں نے تو ہم کو دیکھا ہے اللہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارا نبی بدنام ہو گیا میرے مالک ہمیں سچے وارث بنا ہمیں سچے وارث بنا ہمیں سچے وارث بنا اللہ ہمیں اپنے نبی کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنے نبی کا غم نصیب فرما نبی کا درد نصیب فرما نبی کا قرآن نصیب فرما اللہ وہ تو راتوں میں بھی بے چین ہو کر رویا کرتا تھا ہماری راتیں تو سونے میں گزر رہی ہے اس کا دن اللہ پریشانیوں میں گزرتا تھا اللہ حضرت عائشہ ام المؤمنین کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکامن دائما میرا محبوب تو ساری زندگی بیمار رہا اللہ وہ امت کے غم میں بیمار رہا اور ہم رات دن کھاتے پیتے زندگی اور مستی میں زندگی گزار رہے ہیں ہمیں دھوکا ہو گیا ہمیں دھوکا ہو گیا کہ ہم نبی کے وارث ہیں اللہ ہمیں صحیح معنی میں وارث بنا دے ہمیں صحیح معنی میں وارث بنا دے ہمیں ابو ہریرا کی بھوک کا کیا پتا اللہ ہمیں خباب کی مار کا کیا پتا ہمیں بلال کی آنکھ کا کیا پتا اللہ ہم نے تو صبح سے شام تک کھانے پینے میں اور عیاشیوں میں اور نرم نرم گدوں میں اللہ اپنی زندگی کو گزارا ہے مولا صحیح معنی میں اور حقیقی معنی میں تیرے نبی کے وارث تو وہ صحابہ تھے اللہ اللہ ہمیں اس کا اسر اسیر بھی نصیب فرما اللہ اس کا اسر اسیر بھی نصیب فرما اللہ ان تمام بچوں کے سینوں کو علوم دین کے لیے کھول دے علوم ربانی کے لیے کھول دے اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب کا محبوب بنا دے اور حبیب کو ہمارے محبوب بنا دے آپ کے طریق پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ کچھ احباب نے بیمار میں درخواست کی ہے شفا کی اللہ ان سب کو شفا دائمہ مستمرہ عطا فرما برغمین کی مقصرت فرما اس ادارے کی داخلی خارجی ظاہری باطنی ہر اعتبار سے حفاظت فرما تمام فتنوں سے حفاظت فرما اس میں پڑھنے والے پڑھانے والے منتظمین اللہ اس کے اس کے بہی خاں اس کو محبت سے دیکھنے والے اور اس میں تعاون کرنے والے سبھی کو قبول فرما سب کو جزائے خیر عطا فرما ہم تمام کو اللہ آپ کی مرضیات پر چلا آپ کی نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما عالم اسلام کے بحران کو ختم فرما عالم اسلام کے بحران کو ختم فرما عالم اسلام اسلام کے بحران کو ختم فرما اللہ اللہ جس یمن کے بعد میں میرا حبیب یہ کہہ کر گیا علیمان و یمانی اللہ وہاں تو خون کی ندیاں بہ رہی ہے وہ شام وہ فلسطین وہاں کے بچے طرف طرف کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سر پر کون ہاتھ رکھے گا اللہ ان بیواؤں کی سہاگن اجڑ گئے اللہ اللہ ان کتنوں کو امن سے مبدل فرما دے ان فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے ان فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے اللہ تیرا حبیب تو کہہ رہا ہے کہ مومن کی مثال مومن کے ساتھ جسد کے کسی جز کے بیمار ہو جانے کی ہے اللہ وہ وہاں پریشان ہے ہم یہاں بے چین ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم صرف دعا کر رہے ہیں اللہ ان پر امن و امان نازل فرما دے پوری دنیا کے حالات کو امن سے مبدل فرما دے پوری دنیا کے حالات کو امن سے مبدل فرما دے فتنوں کو ختم فرما فتنوں کو ختم فرما اے اللہ آج تو عورتوں کی دیواروں سے اور اللہ جہاں انصاف دیا جاتا ہے وہاں کی دیواروں سے اللہ مظلوم کے خون کے دھبے نظر آ رہے ہیں ظالم دندناتے پھر رہے ہیں اور مظلوم کے خون کے دھبے عورتوں سے نظر آ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ دنیا میں انصاف ختم ہو گیا ہے مولا ہمیں انصاف عطا فرما انصاف عطا فرما انصاف عطا فرما امن و امان قائم فرما انصاف دینے والے اللہ اللہ صحیح صحیح افراد عطا فرما اللہ العالمین ہمارے جوانوں کی زندگیوں کو درست فرما ہماری ماں اور بیٹیوں کی زندگی کو درست فرما اللہ جو مقروض ہے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما اللہ علماء کی پورے پوری حفاظت فرما مولا چاروں طرف سے چاردانگ عالم میں اس وقت لوگوں نے ذلتی کا نشان اگر کسی کو بنایا تو وہ علماء کرام ہے اللہ ان کی حفاظت فرما لے ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما مراکز مدارس کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما مساجد اور قبرستانوں کی حفاظت فرما اللہ ہم تمام کی دلی مرادوں کو جائز مقاصد کو پورے فرما اپنے فضل و کرم سے اس مجلس میں جو تیرے مخلص ہیں جس کی آمین تجھے پیاری ہے ان کی امینوں کے ساتھ ہم سب کی امینوں کو بھی قبول فرما امین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم رحمتی کا یا رحم الرحیم